حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز یا بو کے بغیر وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہوتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو پندرہ